حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں رسول صلی علیہ وسلم کے زمانے میں غیر شادی شدہ نوجوان لڑکا تھا میں رات کو مسجد میں سویا کرتا تھا ہم میں سے جو کوئی خواب دیکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا میں نے کہا یا اللہ اگر تیرے پاس میرے لیے خیر ہے تو مجھے بھی کوئی خواب دکھا دے جس کی تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں چنانچہ ایک بار میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے اور مجھے ساتھ لے گئے انہیں ایک اور فرشتہ ملا اس نے مجھ سے کہا گھبرا مت وہ دونوں فرشتے مجھے جہنم کی طرف لے گئے دیکھا تو اس کی منڈیر بنی ہوئی تھی جس طرح کنویں کی منڈیر ہوتی ہے میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ لوگ تھے جن میں سے بعض کو میں نے پہچان لیا پھر وہ فرشتے مجھے دائیں طرف لے گئے صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب اپنی ہمشیرہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا تو آپ نے فرمایا عبداللہ نیک آدمی ہے کاش وہ رات کو نماز تحجد زیادہ پڑتا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم رحمہ اللہ نے فرمایا اس لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار نو سو انیس